السلام علیکم students welcome to lecture 37 of the operating systems course آپ کو یاد ہوگا کہ ہم میمری مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور آخری لیکچر میں ہم نے ایک نیا ٹاپک ڈسکس کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں پیجڈ سیگمنٹیشن تو پیج سیگمنٹیشن کی ہم نے بات کی تھی ڈیٹیل میں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے لاجیکل ریس کس قسم کا ہوتا ہے پیج سیگمنٹیشن میں اس کو فزیکل ایڈریس میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کس طرح کی ہارڈ ویئر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ ایگزامپلس دیکھ لیں کہ for example Multics operating system میں جو اس وقت typically G three forty five C P U پر رن کرتا تھا اس میں پیج سیگمنٹیشن کس طرح کام کرتی تھی ویریس پیرامیٹرز اس کے دیکھا ہم نے کہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں سو آن تو ساری بات کی آخری دفعہ آخری لیکچر میں ایک چیز ہم نے ڈسکس کرنی شروع کی تھی وہ تھا کہ انٹل کے سی پی یوز میں میمری مینجمنٹ کی کیا سپورٹ ہے تو تھوڑی سی بات کی تھی اس میں باقی بات نہیں ہو سکی آج وہ انشاءاللہ وہ بات بھی کریں گے اور آج چیپٹر ٹین میں نیا ٹاپک ایک شروع کریں گے ورچوئل میمری کا تو دیکھیں گے کہ ورچوئل میمری کیا ہوتی ہے کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور ساری uh, اور ڈیٹیلز وتھ سو آن لیکن وہ ساری باتیں کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے اچھا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سلائڈ میں کہ ایز یوزل ہم پچھلا لیکچر ریویو کر لیں گے اور پھر بات کریں گے جو کہ ادھوری رہ گئی تھی پچھلی دفعہ Intel eighty three eighty six میں میموری مینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے تھوڑی سی بات تو کر لی تھی لیکن زیادہ تر بات نہیں ہو سکی تھی تو وہ ڈسکشن اپنی کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد جیسے میں نے یہ بھی کہا کہ ورچوئل میمری دیکھیں گے کہ کیا ہوتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ایک بہت کامنلی یوزڈ ٹیکنیک ہے جس کو ڈیمینڈ پیجنگ کہتے ہیں تو ڈیمینڈ پیجنگ ہم دیکھیں گے کیا ہوتی ہے اور ڈیمانڈ پیجنگ کو امپلیمنٹ جب کرتے ہیں تو کئی طرح کے ایشوز ہوتے ہیں وہ سارے ایشوز کو ہم ڈسکس کر لیں گے ہارڈ ویئر سپورٹ کو دیکھ لیں گے کس طرح کی ضرورت ہوتی ہے آپریٹنگ سسٹم میں سپورٹ کئی طرح کی ضرورت ہوتی ہے کچھ وہ باتیں کر لیں گے ان پرٹیکولر ہم دیکھیں گے ایک چیز ہوتی ہے جس کو پیج فالٹ کہتے ہیں جب بھی ڈیمینڈ پیجنگ امپلیمنٹ ہو تو دیکھیں گے پیج فالٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ فالٹ آپ لکھا ہوا ہے اس ٹرم کے ساتھ تو it must be a problem تو دیکھیں گے اس پرابلم کو سالو کیسے کیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں گے کہ ڈیمینڈ پیجنگ کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے اور پرفارمنس میں ابھی تک جو ہم نے میموری مینجمنٹ میں دیکھی تھی وہ تھا افیکٹو میموری ایکسس ٹائم اس کی بات ہم نے کی تھی ڈیمینڈ پیجنگ میں تو آپ دیکھیں گے ورچوئل میموری میں افیکٹو ایکسس ٹائم کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور کیا ایشوز انوالوڈ ہیں اور آخر میں اگر وقت بچا تو ایک چیز دیکھ لیں گے کہ پروسیس کریشن کا ورچوئل میموری سے کیا تعلق ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یونکس لینکس کی سسٹم کال فورک کو ڈسکس کیا تھا جو کہ ایک پروسیس یوز کر سکتا ہے ٹو کریٹ اے کلون آف اٹ سیلف تو اس کی بات دیکھیں کہ ورچوئل میموری سے اس کا کیا تعلق ہے اور ورچوئل میموری کا پروسیس کریشن یعنی فورک سسٹم کال کو امپلیمنٹ کرنے میں کیا فائدہ ہے اچھا یہ ساری باتیں آج ہوں گی لیکن اب پچھلا لیکچر ذرا ریویو کر لیتے ہیں اگلی سلائیڈ میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پرائمریلی ہم نے پیجڈ سیگمنٹیشن کی بات کی تھی اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی ایگزامپلس دیکھ لی تھی پیجڈ سیگمنٹیشن کی تو پیج سیگمنٹیشن جیسے کہ میں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ ہوتا یہ کہ سیگمنٹیشن کا اپنا جو میجر ایشو ہے وہ ہے ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کا کہ جوں جوں لاجیکل ایڈریس پیسز بڑی ہوتی جا رہی ہیں سیگمنٹ سائزز بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے to prevent this problem from occurring ہم ایک پروسیس میں جتنے بھی سیگمنٹ ہوتے ہیں ان کو پیج کر لیتے ہیں اور پھر ان پیجز کو فزیکل فریمز میں اسٹور کرتے ہیں تو یہ پیجز کن کن فزیکل فریمز میں اسٹور ہوئے ہیں ان کی میپنگ ہم ایک پیج ٹیبل میں کرتے ہیں جیسا کہ نارمل پیجنگ میں ہوتا ہے فرق صرف یہ ہے نارمل پیجنگ میں اور پیج سیگمنٹیشن میں کہ پیج سیگمنٹیشن میں ہم پروگرامر کے ویو کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں in terms of allowing segments to be as the major components of logical address space a process ٹھیک ہے تو سیگمنٹیشن ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں لیکن ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے ہم سارے سیگمنٹس کو پیج کر لیتے ہیں so the underlying hardware supports paging also ٹھیک ہے تو یہ بیسک کانسپٹ ہے پیجڈ سیگمنٹیشن کا یعنی ہر سیگمنٹ کو پیج کر لیا جاتا ہے یہ پیجز ہر سیگمنٹ کے فریمز میں اسٹور ہوتے ہیں یہ میپنگ ایک پیج ٹیبل میں اسٹور ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ جب سمپل پیجنگ ہم نے یوز کی تھی تو ایک پروسیس کا ایک پیج ٹیبل ہوتا تھا پیج سیگمنٹیشن میں یہ ہوگا کہ ہر سیگمنٹ کا ایک پیج ٹیبل ہوگا اور پھر ہم نے دیکھا کہ لاجیکل ایڈریس جو ہے وہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح سمپل سیگمنٹیشن میں ہوتا ہے یعنی segment number S and the offset D جو کہ سیگمنٹ ایس میں بتاتا ہے کہ کس لوکیشن پہ ہم کسی چیز کو ایکسس کر رہے ہیں اچھا تو ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے اب ریمبر کہ ہر سیگمنٹ پیج ہو چکا ہے تو اگر کسی سیگمنٹ میں کوئی لوکیشن کو ریفرنس کر رہا ہے ایک لاجیکل ایڈریس تو یہ کسی پیج کے اندر ریفرنس ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ لاجیکل ایڈریس سے ہم کیسے نکالتے ہیں کہ یہ پیج پیج میں اس سیگمنٹ کے اندر یہ لوکیشن ریفرنس ہو رہی ہے اور جب اس پیج میں پہنچ جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ اس پیج کے اندر کس آف سیٹ پہ ٹھیک ہے اچھا سو دا بگ پکچر از کہ پہلے آپ سیگمنٹ نمبر سیگمنٹ ایس کو لے کے the S part of the logical space آپ انڈیکس کرتے ہیں سیگمنٹ ٹیبل سیگمنٹ ٹیبل کی ہر انٹری میں دو پیسز آف انفارمیشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ سیگمنٹ کا سائز کیا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ پیج ٹیبل اس سیگمنٹ کا پیج ٹیبل میموری میں کس جگہ ہے سو so, اس پیج ٹیبل کا بیس ایڈریس ہوتا ہے تو ایس کو انڈیکس کر کے ایک لوکیشن پہ پہنچتے ہیں سیگمنٹ ٹیبل میں ڈی جو پارٹ ہے لاجیکل ایڈریس کا اس کو کمپیئر کرتے ہیں سیگمنٹ سائز سے اگر ڈی سیگمنٹ سائز سے کم ہے تو دس از اے ویلڈ ایڈریس پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈی کو دو حصوں میں بانٹ لیتے ہیں اپر کچھ پٹس کو یوز کرتے ہیں ٹو اسپیسیفائی کہ اس سیگمنٹ میں کس پیج کو ہم ریفرنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان بٹس کو یوز ان بٹس کو ہم کہتے ہیں دا پی پارٹ ٹھیک ہے سو ڈی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا پی اور ڈی پرائم پی کو یوز کرتے ہیں to index the page table اس لوکیشن میں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کس فریم میں یہ پرٹیکولر پیج اس سیگمنٹ کا پڑا ہے مین میموری میں تو اس کو ہم اس کے ساتھ ڈی پرائم کو اپینڈ کر لیتے ہیں اور ہمیں فزیکل ایڈریس مل جاتا ہے اب ڈی پرائم کیا ہے پی نے تو ہمیں بتا دیا کہ اس پیج پہ ہمیں جانے ڈی پرائم بتاتا ہے کہ اس پیج کے اندر کس آف سیٹ پہ لوکیشن ہے تو اس طرح ہم لاجیکل ایڈریس کو فزیکل ایڈریس میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں ان پیج سیگمنٹیشن اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کہ جی یہ آف سیٹ جو ہے یہ ویلڈ ہے کہ نہیں ڈی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے پی یوز کر کے پیج ٹیبل کو انڈیکس کرنا ڈی پرائم کو یوز کرنا as an offset within the page sorry support ساری چیزیں کرنے کے لیے support C P U hardware کے اندر ہوتی ہے in the memory management unit ٹھیک ہے جی اچھا یہ باتیں کر کے پھر ہم نے کہا کہ کچھ ایگزامپل دیکھ لیں تو ہم نے ملٹکس آپریٹنگ سسٹم جو کہ لیٹ سکسٹیز میں ڈیزائن ہوا تھا اور بہت مشہور آپریٹنگ سسٹم ہے بڑے زبردست کانسیپٹس اس میں آپریٹنگ سسٹم کے امپلیمنٹ ہوئے تھے اور وہ کانسیپٹس بعد میں یونکس آپریٹنگ سسٹم میں کئی آئے پھر subsequently in almost all the operating systems I B M کے جو آپریٹنگ سسٹمس تھے یا ونڈوز کے سارے آپریٹنگ سسٹمس انہوں نے ساری وہ چیزیں یونکس اور ملٹکس سے کافی چیزیں کافی کانسیپٹس بورو کیے اچھا اس میں جو اس وقت سی پی یو یوز ہوتا تھا ان مشینوں میں جہاں پہ ملٹکس رن کرتا تھا وہ تھا جی کا three forty five C P U اس میں پیج سیگمنٹیشن ہوتی تھی remember we talking about late sixties یعنی پینتیس چالیس سال پہلے کی بات کر رہے ہیں اور اس وقت اتنا ایڈوانس کانسیپٹ امپلیمنٹ تھا ہارڈ ویئر میں اس کو یوز کیا جاتا تھا آپریٹنگ سسٹم سافٹ ویئر میں ٹھیک ہے اور یہ کانسیپٹ فار ایگزامپل آپ کے یو نو ڈاس یا early Windows system 3.1 point one and ninety ninety five Windows eight میں بالکل یوز نہیں ہوا ٹھیک ہے so anyway so we ایٹ کہ ملٹکس جس سی پی یو پہ رن کرتا تھا اس میں پیج سیگمنٹیشن کیسے سپورٹ ہوتی ہے اور کتنے سیگمنٹس ایٹ موسٹ ایک پروسیس رکھ سکتا ہے میکسیمم سیگمنٹ سائز کیا ہے پیج سائز گیون تھا ون کے کا تو ایک میکسیمم سیگمنٹ سائز میں کتنے پیجز ہو سکتے ہیں سو سو یہ ساری باتیں کی اینڈ میں ہم انٹل کے eighty three eighty six C P U کی میموری مینجمنٹ یونٹ کو دیکھنا شروع کیا تھا اس میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ ورچوئل ایڈریس کی بات کر لی تھی کہ virtual address forty eight bits کا ہوتا ہے جس میں سے اپر سکسٹین بٹس کو ہم کہتے ہیں سلیکٹر بٹس اور لوور تھرٹی ٹو بٹس کو ہم کہتے ہیں offset bits sixteen bit selector میں اپر تھرٹین بٹس ہوتی ہیں جو کہ اسپیسیفائی کرتے ہیں سیگمنٹ نمبر کو ٹھیک ہے اور اس سے نچلی جو بٹ ہے اس کو گلوبل یا لوکل بٹ کہتے ہیں وہ اسپیسیفائی کرتی ہے کہ یہ پرٹیکولر سیگمنٹ لوکل ہے یا گلوبل یعنی انٹل کے تھری ایٹی سکس جو مشین ہے سی پی یو ہے وہ الاؤ کرتا ہے لوکل سیگمنٹس کو بھی اور گلوبل سیگمنٹس کو بھی لوکل کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروسیس کے اندر جو کوئی شیئر نہیں کر سکتا پروسیس کسی اور پروسیس کے ساتھ گلوبل سیگمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیئربل ہیں فرانسیز تو 13 بٹ اسپیسیفائی کرتی ہیں سیگمنٹ نمبر ایک بٹ اسپیسیفائی کرتی ہے یہ لوکل ہے یا گلوبل یعنی ٹوٹل چودہ بٹس یوز کرتے ہیں ہم تو ان چودہ بٹس کو اگر یوز کریں تو میکسیمم نمبر آف سیگمنٹس کتنے سپورٹ ہوتے ہیں ٹو دا پار فورٹین سکسٹین کے سو so, ہر پروسیس میں جو کہ ایسی مشین پہ رن کر رہا ہو جو انٹل کا کوئی سی پی یو یوز کرتا ہے you know starting with three eighty six onwards تو اس میں سولہ کے سیگمنٹس رکھ سکتے ہیں ہم اچھا اور ہر سیگمنٹ کا سائز کیا ہو سکتا ہے میکسیمم وہ جو آف سیٹ ہے نا تھرٹی ٹو بٹس کا وہ ہمیں وہ بتائے گا یعنی ٹوا تھرٹی ٹو کتنا بن گیا four gigabytes so imagine the logical address size ٹھیک ہے سکسٹین کے سیگمنٹس اور ہر سیگمنٹ ہو سکتا ہے فور گیگا بائٹس کا اچھا اتنی بات کی تھی اور پھر میں نے کہا کہ دو طرح کی ایڈریس ٹرانسلیشن کی ہم بات کریں گے ایک جب کہ Intel C P U real mode میں چل رہا ہو اور ایک جب یہ پروٹیکٹڈ موڈ میں چل رہا ہو تو ریئل موڈ میں سمپلی ہم نے کہا کہ جس میں ایڈریس سائز 20 بٹس کا ہوتا ہے کہ 16 بٹ سلیکٹر کو لے کے فور بٹس شفٹ لیفٹ کر دیتے ہیں اور سولہ بٹ کا افیکٹو ایڈریس میں ایڈ کر کے 20 بٹ فزیکل ایڈریس مل جاتا ہے اس طرح ایڈریس ٹرانسلیشن ہوتی ہے جب انٹل کا 386 eighty six onward C P U real mode میں آپریٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں کہ پروٹیکٹڈ موڈ میں یہ ڈریس ٹرانسلیشن کیسے ہو اچھا یہ سلائیڈ تو میں صرف دکھا رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے پیج سیگمنٹیشن کی جو بات کی تھی I'm not going to spend any time we discuss these in detail last time ابھی میں نے بات بھی کر لی ہے یہ ساری ملٹکس کی بھی بات کر لی ایک ایکچوئل ایگزامپل ہم نے لی تھی جس میں لاجیکل ایڈریس تھا جیسا کہ ٹاپ لیفٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیگمنٹ نمبر 15 آف سیٹ 3921 اور سیگمنٹ نمبر 15 کا جو سائز ہے اٹ از 5096 اور پھر ہم نے ساری بات کی کہ is it a legal address and physical address کیسے کمپیوٹ کریں گے اف یو سیوم کہ جو کرسپونڈنگ پیج ہے اس میں وہ ایک پرٹیکولر فریم میں اسٹور ہو so again we talk about this in detail in the last lecture so I am not going to discuss it again یہ سلائڈ جو اگلی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں پکٹوریلی دکھا دیا جو کہ ابھی میں نے ڈسکس کیا چیز کہ فورٹی ایٹ بٹ کا ورچوئل ایڈریس ہوتا ہے یا لاجیکل ایڈریس اس کو کہہ لیں آپ Intel three eighty six onward C P Us میں اپر بٹ سلیکٹرز کی ہوتی ہیں lower thirty two bits offset کی ہوتی ہیں سلیکٹر تین حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے upper thirteen bit segment number specify کرتی ہیں نیکسٹ لوور بٹ جو ان کے جی بٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اسپیسیفائی کرتی ہے کہ یہ سیگمنٹ لوکل ہے یا گلوبل ہے اور lower two bits specify the privilege level bit again that's not of our concern here اچھا اس لائن میں اب میں ڈسکس کر رہا ہوں پروٹیکٹڈ موڈ کے ایشوز تو ورچوئل ایڈریس یا آپ کا اگر 48 ایٹ بٹس کا ہو تو ورچوئل ایڈریس اسپیس کتنی بڑی ہوگی to the power 48 eight bytes so that's what I specifying ہیئر ایک بات انٹر کے لٹریچر میں ہوتی ہے لینئر ایڈریس کی وہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ لینئر ایڈریس ہوتا ہے 32 ٹو بٹس کا وہ بیسکلی ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سیگمنٹ کے اندر آف سیٹ کتنا بڑا ہو سکتا ہے تو وہ 32 ٹو بٹس کا ہو سکتا ہے تو اسی لیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سیگمنٹ کا میکسیمم سائز ٹو دا پار تھرٹی ٹو بائٹس ہوگا اور اس کے اس کو اس کی ساری لوکیشنز کو ٹو دا پار تھرٹی ٹو بائٹ کا جو سیگمنٹ ہے اس کی ساری لوکیشنز کو ایکسس کرنے کے لیے ہمیں 32 ٹو بٹ کو آف سیٹ کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو ود ان سیگمنٹ جو ساری اسپیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایڈریس اسپیس تو وہ again to two to power thirty bytes maximum segment size because this two to power thirty two bytes is four gigabytes therefore the maximum segment size is four gig اچھا میکسمم نمبر آف سیگمنٹس کتنے ہو سکتے ہیں اس کی ابھی میں نے ڈیٹیل میں بات کر لی کہ سکسٹین کے ہو سکتے ہیں کیونکہ جو سیگمنٹ نمبر ہے وہ 13 بٹس کا ہے گلوبل لوکل ایک بٹ یوز کرتے ہیں تو چودہ بٹس کیونکہ یوز کرتے ہیں to specify the segment number تو اس لیے maximum number of segments in a process can be two the power fourteen کے اور ایک وقت میں ان سکسٹین کے سیگمنٹس میں سے چھ سیگمنٹس کو ایک پروسیس ایکسس کر سکتے ہیں because the Intel C P U three eighty six onward have six registers process to have access to six segment at a گی اچھا اب دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائڈ میں کہ پروٹیکٹڈ موڈ میں logical to physical address translation کیسی ہوگی تو جیسا کہ سلائڈ میں میں بتا رہا ہوں selector is use to index segment descriptor table to obtain an eight byte segment descriptor entry یعنی سیگمنٹ ڈسکرپٹر ٹیبل کی ہر اینٹری جو ہے وہ آٹھ بائٹ کی ہوگی اس میں ایک ویلو ہوتی ہے بیس ایڈریس کی تو اس بیس ایڈریس کو ہم 32 ٹو بٹ آف سیٹ جو کہ لاجیکل ایڈریس میں دیا ہوتا ہے ہمیں اس میں ایڈ کر کے ہمیں 32 ٹو بٹ لینئر ایڈریس مل جاتا ہے تو 32 ٹو بٹ لینئر ایڈریس جو ہے اس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہوتی ہیں لینئر ایڈریس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ ایک سیگمنٹ کے اندر کس آف سیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو وہی ڈی آپ کا part remember S followed by D تو اس ڈی کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اپر بٹس ہیں P one followed by P two and then D prime ٹھیک ہے اس میں میں بتا رہا ہوں کہ اس کو ڈی پرائم کو میں ڈی کہہ رہا ہوں لیکن idea is exactly the same that we talk about in two level paging two level paging یاد ہے آپ کو کہ آفسٹ جو ہوتا ہے سوری جو پیج نمبر ہوتا ہے اس کو ہم پارٹیشن کر دیتے ہیں دو حصوں میں P one and P two اور آف سیٹ وہی رہتا ہے ڈی ٹھیک ہے ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہیں کہ جو لینئر ایڈریس ہے تھرٹی ٹو بٹس کا اس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں P one followed by P two followed by D P one is use to index the outer page table جس کو انٹیل کے لٹریچر میں پیج ڈائریکٹری کہا جاتا ہے پی ٹو کو یوز کرتے ہیں to index inner page table وہاں سے ہمیں فریم نمبر ملتا ہے اس فریم نمبر کو ہم اس کے ساتھ اپینڈ کر دیتے ہیں ڈی کو we get the physical address ٹھیک ہے so to summarise now Intel 386 eighty six onward C P Us میں سیگمنٹیشن سپورٹ ہوتی ہے پیج سیگمنٹیشن سپورٹ ہوتی ہے اور two level paging support so let's go to the next slide and basically اس سلائڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بگ پکچر اب کیا ہے رائٹ جس کو یہ بات کافی ہم ٹرم یوز کرتے ہیں دا بگ پکچر اب دیکھیں ٹاپ لیفٹ پہ آپ کو لاجیکل ایڈریس دکھایا گیا ہے سب سے اوپر جو ہے لاجیکل ایڈریس ہے جس کو ہم ورچوئل ایڈریس بھی کہتے ہیں انٹل کے لٹریچر میں اس میں upper sixteen bits are the selector part lower thirty two bits are offset selector کی تیرہ بٹس کو یوز کر کے ہم descriptor table segment descriptor table index کرتے ہیں اور کون سا ٹیبل انڈیکس کرتے ہیں ڈپینڈنگ پون کہ یہ لوکل سیگمنٹ ہے یہ گلوبل ہے but we select index segment segment table اس میں سے ہمیں ایٹ بائٹ کی انٹری ملتی ہے انفارمیشن مختلف قسم کی ہوتی ہے سیگمنٹ کے متعلق اس میں ایک بیس ایڈریس ہوتا ہے آف سیٹ کو بیس میں ایڈ کر کے ہمیں لینئر ایڈریس مل جاتا ہے اور اس لینئر ایڈریس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں P one P two and D P one کو یہاں ہم نے شو کیا ہے ایز ڈائریکٹری ٹو کو ایز پیج اینڈ ڈی کو ایز آف سیٹ تو ڈائریکٹری پارٹ والے کو یوز کر کے ہم انڈیکس کرتے ہیں پیج ڈائریکٹری کو جو کہ آؤٹر پیج ٹیبل ہے پیج پارٹ کو جو کہ پی ٹو ہے اس کو یوز کرتے ہیں to index the inner page table اور یہاں سے ہمیں فریم نمبر ملتا ہے for the page which we are trying to access with given logical address D اس کے ساتھ اپینڈ کر کے وی گیٹ دا فیزیکل اچھا یہ تو بات ہوگی کہ انٹل کے 386 eighty six onward C P Us میں میموری مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے اب ہم بات شروع کریں گے ایک بالکل نئے ٹاپک کی which is obviously very much related to what we discussed in chapter nine اور وہ ٹاپک ہے ورچوئل میمری کا ورچوئل میمری کیا ہوتی ہے کس طرح امپلیمنٹ کی جاتی ہے اس کے کیا مختلف قسم کے ایشوز کیا ہیں وہ ہم شروع کریں گے ان کی ڈسکشن آج اور اگلے میرا خیال ہے تقریباً تین چار لیکچر انکلوڈنگ ٹوڈیز لیکچر یہ ورچوئل میموری پہ ہم لگائیں گے تو ورچوئل میموری کو بیسکلی ایک سینٹینس میں اگر میں ڈسکرائب کروں کہ ہے کیا ڈیٹیلس ہم دیکھ لیں گے ورچوئل میموری بیسیکلی ایک ٹیکنیک ہے جو الاؤ کرتی ہے ایک آپریٹنگ سسٹم کو ایک ایسا پروگرام رن کرنے کی جس کا سائز بڑا ہے اویلیبل مین میموری سے ٹھیک ہے یعنی مین میمری جس میں ریمبر ابھی تک ہم نے جو بھی ڈسکشن کی ہے پیجنگ ہو سیگمنٹیشن ہو پیج سیگمنٹیشن ہو اس میں یہ ضرور ہم نے کیا کہ پروسیس کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا پیجز میں یا سیگمنٹس میں یا سیگمنٹس کے بھی پیجز کر لیے اور ان کو ہم مختلف لوکیشنز میں ان کو سٹور کیا یعنی پروسیس کے ڈریس پیس کنٹیگوس نہیں رہی لیکن سارے کا سارا پروسیس میموری میں ہونا ضروری تھا رائٹ وہ سیگمنٹس کی صورت میں ہو یا پیجز کی صورت میں ہو سارے کا سارا پروسیس میموری میں ہونا ضروری ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مین میموری اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جتنا ہمارے پروسیس کا سائز ہے تو پھر سمپل پیجنگ اور سیگمنٹیشن یا پیج سیگمنٹیشن سے تو کام نہیں چلتا رائٹ کیونکہ سارے کا سارا پروسیس نہیں اسٹور ہو سکتا تو یہ ٹیکنیک جو کہ الاؤ کرے گی کہ یہ بڑا پروگرام جس کا سائز اویلیبل مین میموری سے زیادہ ہے اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کی اس ٹیکنیک کو ہم ورچوئل میموری کہتے ہیں ٹھیک ہے سر مجھے یاد آیا کہ اکثر ہوئی ہے یہ بات میں آپ ایم شیور کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی کبھی آپ کھانے پہ جائیں کسی جگہ تو یو نو پاکستانی ہم کھانے کے بڑے شوقین ہیں کھانے پہ جائیں تو دوستوں یاروں میں آپ جائیں ساتھ مل کے تو ہوتا ہے کہ یار آج بھوک بڑی لگی ہوئی ہے کھانا جو ہے نا میں نے پیٹ بھر کے کھانا ہے تو جائیں تو کہتے ہیں یار پلیٹیں بڑی چھوٹی ہیں رائٹ پلیٹوں میں مجھے میں پورا بھر دوں تو شرم آئے گی مجھے تو اسی طرح گئے تو نمان صاحب ہمارے دوست ہیں ایک تو ان کا کہ پلیٹ بڑی چھوٹی ہے مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے تو میں اب پوری بھر بھی نہیں سکتا کہ شرم آئے گی لوگ دیکھیں گے میں نے کہا بھائی آپ نہ پوری بھریں اب تھوڑا سا ڈالنے کہ جتنا کھا سک ابھی کھائیں آپ اور ضرورت پڑی تو اور ڈال لیں ٹھیک ہے چاول ڈال لیں تھوڑے سے جو بھی سالن آپ نے ڈال لیں ڈال لیں سلاد ڈال لیں ڈال لیں رائتا ڈال لیں تو کھائیں آپ رائتا ختم ہو جاتا ہے اور ڈال لیں جتنی جگہ بچتی ہے پلیٹ میں خالی ہوتی ہے اس میں اور بھر لیں تو جو ورچوئل میموری کا کانسیپٹ تقریباً اس طرح ہی ہے ناٹ ایگزیکٹلی دا سیم لیکن یہ کہ جگہ تھوڑی ہے کھانے کی صورت میں ہمارے دوست نے کھانا زیادہ کھانا ہے کہتا جی پلیٹ چھوٹی ہے تو تھوڑا تھوڑا ڈال کے کھائیں جب پلیٹ میں جگہ خالی بچے تو اور ڈال لیں رفلی اس طرح کا آئیڈیا ٹھیک ہے یعنی کرتے ہم یہ ہیں ورچوئل میمری میں اب یہ امپلیمنٹ کس طرح کریں وہ بات ڈیٹیل میں بھی میں کرتا ہوں کہ پروسیس کا وہ حصہ آپ مین میمری میں ڈال دیں جس کی ابھی ضرورت ہے رن کرنے کی اور جب اس حصے کی ضرورت نہیں ہے رن کرنے کی تو اس کی جگہ ایک اور پروگرام کوڈ یا ڈیٹا یا جو بھی حصہ ہے وہ ڈال دے جس کی اب ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ممکن ہے کہ تھوڑی اسپیس میں آپ یہ بڑا پروگرام رن کر سکیں اس کی ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی شروع میں جب چیپٹر نائن کے شروع میں میموری مینجمنٹ ڈسکشن شروع کی تھی نا تو اوور لیس کی بات کی تھی کہ جس چیز کی ابھی ضرورت ہے وہ میموری میں رکھے بعد میں کسی اور اگر پروسیس کوڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کوڈ کو آپ لے ہیں میموری میں اور اس کو مے بی اوور رائڈ کر دیں پریویس کوڈ کو تو اس طرح کا کانسیپٹ ہے اس کو امپلیمنٹ ہم ٹپکلی کرتے ہیں اس کے کئی فائدے ہیں ٹھیک ہے وہ میں سارے فائدوں کی بات کروں گا امپلیمنٹ کرنے کی بیسکلی دو ٹیکنیکس ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیمینڈ پیجنگ دوسرے کو کہتے ہیں ڈیمینڈ سیگمنٹیشن اب جیسے آپ کو ٹرم جو دونوں بولی ہے میں نے ان سے اندازہ ہو رہا ہوگا ڈیمینڈ پیجنگ یوز کریں آن ڈیمینڈ یعنی جب پیجنگ بیسکلی آپ یوز کریں گے لیکن ایک پروسیس کے سارے پیجز آپ مین میموری میں نہیں لائیں گے you will bring a process pages into the main memory on demand جب ان کی ضرورت پڑے گی پروسیس کو اسی طرح اگر سیگمنٹیشن یوز کر رہے ہیں تو ڈیمینڈ سیگمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیگمنٹ مین میموری میں لائیں جن کی ابھی ضرورت ہے which are in demand at this time تو یہ دو ٹیکنیکس ہیں پرائمریلی اب آف کورس اب سیگمنٹیشن یوز کرتے ہیں تو پیڈ سیگمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے بٹ وہ ساری آن ڈیمانڈ ہوگی ٹھیک ہے نارملی جو یوز ہوتی ہے ٹیکنیک وہ ہے ڈیمینڈ پیجنگ تو اب جتنی ہم ڈسکشن کریں گے وہ پرائمریلی ڈیمینڈ پیجنگ کی ہوگی کہ ڈیمانڈ پیجنگ کیا چیز ہے کیا ہارڈ ویئر سپورٹ کی ضرورت ہے کیا اس کی ایشوز ہیں اور پرفارمنس کی کیا ہے تو اب چلیے دیکھتے ہیں کہ demand paging virtual memory in general کیا ہے کیا اس کی ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈیمانڈ پیجنگ کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے اوکے سو اس سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی میں نے یہی بتایا ہے کہ virtual memory is a technique that allows a process to execute in the main memory space which is smaller than the process size اور کیسے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ دوسری بلٹ میں میں نے بتا دیا کہ only a part of a process needs to be loaded in the memory for execution باقی حصے اس کے لائیں گے میموری میں جب ان کی ضرورت پڑے گی اچھا اگلی سلائڈ میں بتا رہا ہوں کہ اس کو یوز کر کے آپ sharing of address space among various among process یہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے پیجنگ اور سیگمنٹیشن میں ہم نے بات کی تھی نا کہ ڈریس اسپیس شیئرنگ کیسے ہو سکتی ہے پروسیس میں وہ ڈیمانڈ پیجنگ میں بھی اسی طرح ہو سکتی ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ فورک سسٹم کال کو ہم نے ڈسکس کیا تھا ان دا انیشل لیکچرس تو اس کو ہم اگر آپ کو یاد ہو تو فورک بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ کالر کا کلون بنا دیتا ہے ایگزیکٹ میموری امیج اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا تعلق ورچوئل میموری سے کیا ہے اور ان پرٹیکولر ہم دیکھیں گے دوبارہ ویل ریوزٹ فورک اور ایک اور ویریئنٹ فورک کا دیکھ لیں گے جس کو وی فورک کہتے ہیں V stands for virtual memory so V fork stands for virtual memory fork اس کے بعد دیکھیں گے کہ ورچوئل میموری یوز کر کے میموری میپڈ فائلس کیسے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے میموری میپ فائلس کا کیا مطلب کہ فائلس نارملی تو آپ کی ڈسک پہ ہوتی ہے نا تو کیسے آپ فائلس کو مین میموری میں رکھ سکتے ہیں اور پروسیس فائلس کو ایکسس کر رہے ہیں as if they are on the disk لیکن وہ ایکچولی مین میموری میں ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے ایفیشنسی ٹھیک ہے ایکسس فیسٹر ہوتی ہے نا مین میموری میں اگر کوئی چیز ہو compare to if it is on the disk تو یہ بھی دیکھ لیں گے کہ later on in the next lecture کہ میموری میں فائلس کیسے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں with the help of virtual memory اور اینڈ میں دیکھیں گے کہ ورچوئل میموری کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اچھا اگلی سلائیڈ میں بیسیکلی میں نے یہی بتایا جو ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ ڈیمانڈ پیجنگ یا ڈیمانڈ سیگمنٹیشن یوز کر کے ہم ورچوئل میموری امپلیمنٹ کرتے ہیں اب جو ڈسکشن ساری ہم کریں گے وہ ڈیمانڈ پیجنگ کی ہوگی تو بیسک آئیڈیا اگلی سلائڈ میں میں نے دکھا دیا آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ورچوئل ایڈریس اسپیس ہے یا پروسیس ایڈریس اسپیس ہے اس میں پیجز ہیں پیجز مین میمری میں کہیں اسٹور ہوتے ہیں ان کو لوڈ کیا جاتا ہے ان دا مین میمری میپنگ ان کی ہم رکھ لیتے ہیں پیج ٹیبل پہ جو کہ یہاں پہ سینٹر میں جو ارینج نظر آ رہی ہے آپ کو میمری میپ کی وہ بیسکلی پیج ٹیبل ہے اور یہ جو رائٹ right سائڈ پہ سیکنڈری اسٹوریج دکھائی گئی ہے جس میں جو اسکوئرز ہیں سو so یہ لاجیکل اسٹرکچر ہے سیکنڈری اسٹوریج کا کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم ہمارے پیجز ہیں یا بلاکس ہم کہہ لیتے ہیں ان کو ڈسک بلاکس تو اگر disk block size is equal to a page size تو جو ایروز جا رہے ہیں مین میموری سے ڈسک کی طرف اور ڈسک سے مین میموری کی طرف آ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ جو مین میموری میں جو کوئی پیجز پڑے ہیں ان کو شاید ڈسک پہ ہمیں واپس اسٹور کرنا پڑے اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں سواپ آؤٹ یعنی مین میموری سے پیج ایک جب ڈسک پہ لے کے جاتے ہیں we are swapping a page out تو اس پروسیس کو کہتے ہیں سواپنگ آؤٹ یا سواپ آؤٹ اور اگر ڈسک سے کوئی پیج ہم لے کے آ رہے ہیں مین میموری میں تو اس کو کہتے ہیں سواپنگ ان اے پیج تو یہ بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے پروسیس ڈریس پیس کے کچھ پیجز مین میموری میں ہم لوڈ کر دیں گے میپنگ ان کی پیج ٹیبل میں ہوگی کچھ جو ہے بعد میں ہم مین میموری میں لائیں گے آن ڈیمینڈ سو وہ ویسے کہاں پڑے ہوں گے جہاں پہ پروسیس کا امیج پڑا ہوتا ہے وچ از آن اے سیکنڈری اسٹوریج اچھا اگلی سلائڈ میں ہم بتا رہے ہیں کہ ڈیمینڈ پیجنگ کی تھوڑی سی ڈیٹیلس کہ وہی بات اگین کہ bring a page into main memory only when it is needed تو اس کا کیا فائدہ کیا ہے ایک تو بڑا فائدہ تو یہ ہے نا کہ ایک پروسیس جس کا سائز اویلیبل مین میموری سے بڑا ہے وہ ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو تھوڑے سے ریفرل فائدے ہیں وہ کیا ہیں کہ پوٹینشلی لیس آئی او از نیڈیڈ وہ کیسے کہ اگر ایک پروسیس سارے کا سارا میموری میں ہمیں کبھی بھی نہیں لانا پڑتا جب اس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں آن ڈیمانڈ لا رہے ہیں نا تو ہو سکتا ہے سارے کا سارا ہمیں نہ لانا پڑے مین میموری میں بہت سارا کوڈ ہوتا ہے ٹیپکل اپلیکیشن میں فار ایکسیپشن ہینڈلنگ یا ایسے فیچرز جو نارملی یوز نہیں ہوتے فار ایگزامپل آپ مائکروسافٹ ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس کے نارمل بڑے تھوڑے سے فیچر آپ یوز کرتے ہیں یا پاور پوائنٹ سلائڈس بناتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا بہت تھوڑے سے فیچر آپ یوز کر رہے ہیں میں اینیمیشن فار ایگزامپل بالکل یوز نہیں کر رہا ابھی رائٹ اس کا اپنا کوڈ ہوگا بہت بڑا تو وہ کوڈ ہمیں مین میموری میں نہیں لانا پڑ رہا for as long as I am using PowerPoint to make my slide and I am not using animation ٹھیک ہے تو وہ کوڈ ڈسک پہ ہی رہے گا so for a given run of PowerPoint وہ کوڈ مین میموری میں نہیں لانا پڑے گا سو اٹ مینس کہ potentially less code is going to be brought to the there therefore less I.O. Potentially less main memory needed this is obvious then Faster response اگر سارا پروسیس لوڈ نہیں کرنا اپنے memory میں تو اس کے مطلب تھوڑی دیر میں آپ تھوڑا سا جو بھی لوڈ کرنا ہے وہ کر لیں گے اور پروگرام رن کر دیں گے تو رسپانس ٹائم تھوڑا ہو جائے گا رائٹ رسپانس ٹائم یہ نہیں کہ ساری کی ساری آؤٹ پٹ آپ کو نظر آئے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رسپانس ٹائم مینس کہ پہلی آؤٹ پٹ یوزر کو for of running a program وہ کتنی دیر میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے higher degree of multi program great advantage right multi program ہم نے یوز کیوں کرتے تھے کہ سی پی یو بزی رہے آئیو ڈیوائسز بزی رہے سارے ریسورسز آپٹیملی یوز ہوں تو اب اگر ایک پروسیس سارے کا سارا مین میموری میں نہیں لانا پڑتا تھوڑا سا لے تو رن کر جائے گا پوٹینشلی سارا کبھی بھی نہ لانا پڑے تو اس کا مطلب ہے for in given main memory space اب زیادہ پروسیسز رن کر سکتے ہیں hence higher degree of multi program ٹھیک ہے جی اچھا تو کیا ڈیمانڈ پیجنگ کا کیا بیسک کانسپٹ پھر کیا ہے کہ وہ یہ اگلی سلائڈ میں میں دکھا رہا ہوں کہ پیج از نیڈیڈ جب پیج کی آپ کو ایک پروسیس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا ایڈریس جنریٹ کرتا ہے یعنی اس کو ریفر کرتا ہے تو جب ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے لاجیکل ٹو فزیکل ایڈریس تو اس میں اگر یہ ان ویلڈ ریفرنس ہو جائے یعنی ان ویلڈ ریفرنس کب ہوگا کہ ایک پیج کو ریفرنس کر رہا ہے پروسیس جو کہ اس کی ایڈریس پہ اس میں نہیں ہے it's an invalid reference to page O S trap ہو جائے گا ٹھیک ہے O S code is going to find out this is an invalid reference this page that process is logical address made reference to does not belong to the process address space تو پروسیس اباؤٹ ہو جائے گا یوزر کو ایک ایرر میسج مل جائے گا دوسرا جو ہو سکتا ہے پاسبلٹی کہ ایک پروسیس رن کر رہا ہے اس نے لاجیکل ایڈریس جنریٹ کیا لاجیکل ایڈریس ایک ویلڈ لوکیشن کا ہے it is for a page and a location within that page which is valid لیکن وہ پیج میمری میں نہیں ہے رائٹ ڈیمانڈ پیجنگ ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ ایک پیج کو ریفرنس کیا جائے وہ بھی میمری میں نہیں ہے تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ایک پیج فالٹ ہو گیا یعنی valid reference to a valid page in the process address space but this page is not in the main memory it is on the disk اس صورت میں جو ٹریپ جنریٹ ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں this is a trap for a page fault control O S کے پاس چلا جائے گا آپریٹنگ سسٹم اپروپریٹ ایکشن لے گا eventually in the nutshell وہ نیڈڈ پیج کو ڈسک سے مین میموری میں لوڈ کر دے گا اور جس انسٹرکشن کی وجہ سے یہ پیج فالٹ ہوا تھا اس کو ریسٹارٹ کر دے گا یہ سارے اسٹیپس ابھی میں آپ کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ دوسری صورت میں کیا ہے کہ انویلڈ ریفرنس نہیں ہے it is a reference to a page which is not in the main memory تو کیا ہوگا پیج فالٹ ہوگا اور پیج فالٹ کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیج فالٹ سروس کی جائے گی اور as end result desired page is going to be in the main memory اور پروگرام ری اسٹارٹ ہو جائے گا اب یہ ممکن ہے کہ اگر نیا پیج لانے مین میموری میں جس کی وجہ سے پیج فالٹ ہوا ہے اس کو کسی فریم میں اسٹور ہے مین میموری میں لیکن مین میموری میں کوئی فری فریم ہے ہی نہیں there is no free frame in the main memory تو پھر کیا کریں گے ٹھیک ہے اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ ویل ڈو پیج ریپلیسمنٹ اس کی میں ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا we'll talk about it next time ان شاء اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مین میموری میں پیجز جو پڑے ہیں اور کوئی فری فریم نہیں ہے اس کے مطلب سارے فریمز اس وقت یوز ہو رہے ہیں کسی ایک پیج کو ہم as a victim page select کر لیں گے اس کے یا تو اوپر نیا پیج لوڈ کر دیں گے یا اگر یہ پیج چینج ہو چکے ہیں since it was brought into the main memory تو اس کو سواپ آؤٹ کریں گے اور اس کی جگہ پہ نیا پیج سواپ ان کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں پیج ریپلیسمنٹ اس کی کیا کاسٹ ہے اس کا پرفارمنس پہ کیا فرق پڑتا ہے اور کیا الگودمس ہم یوز کر سکتے ہیں یہ ساری ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں بات ہوگی but I just want point this out at this stage اچھا سواپنگ کی ہم بات کر چکے ہیں اگلی سلائڈ میں یہی دکھا رہا ہوں so I am not going to go over it it simply shows کا کوئی پروسیس جو ہے سواپ آؤٹ اس کے کچھ پیجز کرنے پڑ سکتے ہیں پیجز فار اندر process valid invalid bit کی میں بات کر چکا ہوں لیکن یہاں پہ جو ویلڈ ان ویلڈ بٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ ہے کہ میمری ریفرنس ویلڈ ہے لیکن کورسپونڈنگ پیج میمری میں نہیں ہے آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ in memory slash not in memory bit جس طرح بھی آپ کمفرٹیبل فیل کریں تو ہوتا کیا ہے جب ایک پیج مین میمری میں لوڈ کیا جاتا ہے اس کو سواپ ان کیا جاتا ہے کس فریم میں ہے وہ انٹری ہم انیشلائز کر دیتے ہیں پیج ٹیبل میں اور یہ بٹ ہم ون پہ سیٹ کر دیتے ہیں یعنی اگر یہ بٹ ون ہو نا تو corresponding page is in the main memory اگر یہ زیرو ہے تو corresponding bit corresponding page is not in the main memory اس کی وجہ سے پیج فالٹ ہوگا ٹھیک ہے جی تو again I just want to remind you again کہ ویلڈ ان ویلڈ بٹ یہ جو ہے یہ وہی والی ویلڈ ان ویلڈ نہیں ہے جس کی پہلے بات کر چکے ہیں انڈر پیجنگ اور سیگمنٹیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریفرنس پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں نہیں ہے that reference this reference is to a page which does not belong to this process address space یا it is to a segment which does not belong to this process is space وہ ویلڈ ان ویلڈ بٹ یہ والی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بیسیکلی بٹ ہے کہ یہ پیج جس کو ریفرنس کر رہا ہے پروسیس یہ مین میموری میں ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو یہ بٹ ون پہ سیٹ ہوگی اگر نہیں ہے تو یہ بٹ زیرو پہ سیٹ ہوگی اگلے پیج میں اگلی سلائڈ میں میں نے وہی ایک سنیپ شاٹ دکھا دی ہے کہ پیج ٹیبل کس طرح کا نظر آئے گا ہر انٹری کے ساتھ ایک ویلڈ بٹ ہے اگر ویلڈ بٹ ون پہ ہے اس کا مطلب corresponding page is in the main memory otherwise it's not in the main memory تو اگر ایسا پیج کوئی ریفرنس کیا جائے گا during logical physical address translation جس کی یہ بٹ زیرو ہوگی تو وہ پیج فالٹ کاز کرے گا اچھا اگلی سلائڈ میں ایک ڈیمانڈ پیجنگ کی ایک ڈیٹیلڈ ایگزامپل ہے ان اے سینس کہ اگر آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ میں لاجیکل ایڈریس پیس یعنی پروسیس ایڈریس پیس تو اس میں آپ کو دکھایا گیا کہ میکسیمم پروسیس ایڈریس پیس میں آٹھ پیجز ہو سکتے ہیں زیرو تھرو سیون لیکن رائٹ right سائڈ میں اگر سیکنڈ اسٹوریج کو دیکھیں ڈسک میں تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس پروسیس میں پیجز ہیں چھ A B C D E F so اس پروسیس کے ڈریس میں چھ پیجز ہیں A through F pages G اور ایچ یعنی page number six and seven یہ اس پروسیس کے ڈریس پیس میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اب اگر آپ پیج ٹیبل کو دیکھیں تو یہ ہمیں بتائے گا کہ اس وقت پیج زیرو جو ہے یہ فریم نمبر فور میں لوڈیڈ ہے پیج ٹو جو ہے یہ فریم نمبر سکس میں ہے اور پیج فائیو جو ہے فریم نمبر نائن میں ہے اور یہ ہمیں جو مین میموری فزیکل میموری کو دیکھیں تو اس میں بھی نظر آ جائیں گے اچھا ویلڈ ان ویلڈ بٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ دکھا رہی ہے کہ پیجز زیرو ٹو اور فائیو کے لیے ریفرنس ان کے لیے ویلڈ ہوگا یعنی کہ ان کی وجہ سے پیج فالٹ کاز نہیں ہوگا باقی پیجز کے لیے بٹس ہم نے ان ویلڈ پہ سیٹ کیے ہیں تو ان میں سے پیجز ون تھری فور ان کے لیے تو کوئی بھی ریفرنس اگر آتا ہے تو اس میں پیج فالٹ کاز ہوگا لیکن ریفرنس ویلڈ ہوگا یعنی مطلب یہ ہے کہ پیجز ون تھری اور فور جو ہیں کیونکہ اس پروسیس کی ڈریس اسپیس میں ہیں اس لیے کوئی بھی لاجیکل ڈریس اگر ان کسی لوکیشن کو ان پیجز میں ریفر کرتا ہے تو وہ ویلڈ ریفرنس ہوگا لیکن یہ پیجز مین میموری میں نہیں ہوں گے so therefore to pages one three and four would cause a page fault اچھا اگر کوئی ایڈریس ایسا جنریٹ ہوتا ہے جس میں پیجز سکس اور سیون کو ریفرنس کیا جاتا ہے تو وہ پیج فالٹ کاز نہیں کریں گے they would end up in abortion of this process یعنی کنٹرول آپریٹنگ سسٹم کے پاس جائے گا وہ جو دیکھے گا کہ ان ویلڈ ریفرنس ہے and by doing further investigation by looking at some other table in دا کرنلیکز کہ اس پروسیس کی ایڈریس پیس میں پیج سکس یا سیون جس کو بھی ریفرنس کیا گیا وہ اس پروسیس کیس میں نہیں ہے اس لیے یہ پروسیس اباٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے so just again example to show us the big picture of demand paging اور ویلڈ ان ویلڈ بٹ کس طرح یوز ہوتی ہے ان دا سینس آف کہ جی ایک پیج اس پروسیس کی ایڈریس پیس میں ہے یا نہیں ہے یا ایک پیج پروسیس کی ڈریس میں ہے لیکن مین میموری میں نہیں ہے اچھا اگلی سلائیڈ میں ہم بتا رہے ہیں کہ پیج فالٹ جو ہے اس کی ڈیٹیلز میں نے کافی ڈسکس یہ کر لی ہے لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ اگین اگر ایک پروسیس ایسا لاجیکل ڈریس جنریٹ کرتا ہے جس کا جو پیج ہے جس پیج کو ریفرنس کر رہا ہے وہ مین میموری میں نہیں ہے لیکن ہے پروسیس کی ڈریس پیس میں تو اس سے پیج فالٹ کاز ہوگا تو اس پہ کیا ایکشن لینا پڑے گا آپریٹنگ سسٹم کو نمبر ایک تو یہ ہے کہ کنٹرول آپریٹنگ سسٹم کے پاس جائے گا وہ کیسے جائے گا ایک ٹریپ جنریٹ کر دے گا سی پی یو کیونکہ یہ ریفرنس کیا گیا ایک پیج کو جو کہ اس پروسیس کی ایڈریس پیس میں تو ہے لیکن مین میموری میں نہیں ہے آپریٹنگ سسٹم ٹریپ ہو جائے گا آپریٹنگ سسٹم کو کوئی کوڈ رن کرے گا جو کہ لوکیٹ کرے گا کہ یہ پیج کدھر ہے کافی اسٹیپس اس کو لینے پڑیں گے to service the page fault اچھا وہ اسٹیپس ہیں کیا ان کو ڈیٹیل میں میں ابھی دکھا دوں گا آپ کو but let me talk about them ہوگا یہ کہ جب بھی ایک پروسیس ایسے پیج کو ریفرنس کرتا ہے جو کہ پروسیس کی ایڈریس بیس میں تو ہے لیکن مین میموری میں نہیں ہے یعنی پیج فالٹ کاز ہو گیا تو آپریٹنگ سسٹم کو کیا کرنا پڑے گا ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ ٹریپ ہے کون سی ٹھیک ہے پھر اس کا ویکٹر ڈھونڈے گا مین میموری میں سے لوکیٹ کرے گا تاکہ پراپر سروس کوڈ رن کر سکے تو وہ جو ٹریمپ سروس کوڈ رن کرے گا وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوکیٹ کرے گا کہ کانٹیکٹ سوئچ کرے گا پہلے ہوگا تاکہ یہ کوڈ رن کر سکے اور پھر یہ لوکیٹ کرے گا کہ یہ پیج کدھر ہے ڈسک پہ فری فریم کو ڈھونڈے گا مین میموری میں تاکہ یہ پیج میموری میں لایا جا سکے اگر نہیں ملا تو پیج ریپلیسمنٹ ہوگی اینڈ سو آن وہ باتیں بعد میں ہوں گی لیکن سیومنگ ایک فری فریم مل جاتا ہے پھر کیا ہوگا پھر اس نے یہ لوڈ کرنا پیج اس فریم میں اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ ڈسک سے پیج کو وہ دیا جا رہا ہے ڈسک ریڈ ہو رہی ہے تو پروسیس کوڈ کو ویٹ کرنا پڑے ان دا مین ٹائم دین ایک اور کوڈ رن کر سکتا ہے یعنی ایک اور پروسیس کو رن کیا جا سکتا ہے بٹ ایونچلی دین یہ پیج ریڈ ہوگا اس کو فری فریم میں ڈال دیں گے اور جو انسٹرکشن جس نے پیج فالٹ کاز کیا تھا اس کو ریسٹارٹ کیا جائے گا تو یہ اسٹیپس ہیں جو آپریٹنگ سسٹم لے گا to service a page fault ٹھیک ہے جی چلیں آپ دیکھتے ہیں آگے اسی سے ساری ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں تو اگلے پیج میں یہ ساری باتیں میں نے اسٹیپ وائز لکھ دی ہیں کہ پیج فالٹ کو سروس کیسے کیا جاتا ہے allocate free empty frame locate the desired page on disk swap in the desired page into the newly allocated frame store the frame number in the appropriate page table entry اب کیونکہ یہ پیج مین میموری میں آ گیا ہے کس فریم میں آیا ہے وہ کورسپونڈنگ پیج ٹیبل اینٹری میں وہ فریم نمبر لکھ دیا جائے اور ویلڈ ان ویلڈ بٹ کو ون پہ سیٹ کر دیا جائے اور انسٹرکشن کو ریسٹارٹ کر دیا جائے ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں اگلی سلائڈ میں پکٹوریلی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے اور یہ اسٹیپ وائز آپ کو دکھایا گیا ہے step one step two and so on and so forth ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجیے گا I talk about this I am not going to re say whatever I have already said in detail اچھا اب ایشو جو ہے اگلی سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ جو انسٹرکشن ری اسٹارٹ کرنا ہے it may not be trivial یعنی اگر تو کوئی ہے نا کہ ایڈ انسٹرکشن اس نے ایک میموری لوکیشن کے کانٹینٹس کو دوسری میں ایڈ کرنا تھا سورس تو مل گیا اس پیج میں جو کہ مین میموری میں ہے لیکن ایک دوسرا ایک سورس مل گیا دوسرا جو لیٹس کہ ایکس وائی کو ایڈ کرنا ہے ایکس یہاں پہ ہے وائی ایک اور پیج میں ہے یہ پیج میموری میں نہیں ہے تو یہ ایڈیشن کی انسٹرکشن نے پیج فالٹ کاز کر دیا جب سارا کچھ ہو جائے گا پیج فالٹ سروس ہو جائے گا تو یہی ایڈیشن کی انسٹرکشن کو ریسٹارٹ کرنا اب اس پیج میں ہم بتا رہے ہیں اس سلائڈ میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ there are may be instruction which are not trivial to restart اس میں دو طرح کی انسٹرکشن ہوتی ہیں which are not trivial to restart وہ انسٹرکشن ہے جی ایک تو ہے auto increment and auto decrement ٹھیک ہے یعنی سی پلس پلس سی جاوا میں آپ نے یہ یوز کی ہوں گی انٹیجر ویریبل آئے ہے اگر تو آئی پلس پلس یا پلس پلس آئے یا آئی مائنس مائنس یا مائنس مائنس آئے ان کو ہم کہتے ہیں pre increment pre decrement post increment post decrement اگر تو یہ پری انکریمنٹ اور پری ڈیکریمنٹ انسٹرکشن ہے نا تو ریمبر کہ یہ پہلے ویلو چینج ہو چکی ہے کسی چیز کی رائٹ right? آپ نے ویلو میں بھی پوائنٹر آپ نے ویلو کو پہلے چینج کر دیا پھر آپ اس کو ڈی ریفرنس کر رہے ہیں تو ڈی ریفرنس جب آپ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلان چیز تو ہے ہی نہیں اب اس انسٹرکشن کو ریسٹارٹ تو نہیں کیا جا سکتا I mean you can't undo the pre increment part تو پھر کیا کریں گے آپ کیا اس کا سولوشن کیا ہے ٹھیک ہے سولوشن میں بھی ڈسکس کرتا ہوں دوسری بھی میں بتا دوں پہلے انسٹرکشن وہ ہے اسٹرنگ موو کی ٹھیک ہے اس میں ہو سکتا ہے اسٹرنگ موو کیا ہوا کہ ایک اسٹرنگ ہے میموری میں اس کو ہم کہہ لیں سورس اسٹرنگ اس کو ہم نے موو کر رہے ہیں ایک اور جگہ میموری میں اگر سورس اور ڈیسٹینیشن اوور لیپ کر رہے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ سورس دو پیجز میں ہو اور پہلے پیج میں ایک پیج میں جو اس کا حصہ ہے وہ کاپی کر دیا جائے ڈیسٹینیشن میں which happens to be in the same page اور سورس اور ڈیسٹینیشن اوور لیپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جب کاپی کر لیا دوسرا حصہ جو کہ دوسرے پیج میں ہے سورس اسٹرنگ کا اس کو جب ایکسس کرنے گئے تو وہ پیج مین میموری میں نہیں یعنی پیج فالٹ ہو گیا تو اب ہوا کیا کہ سورس کو آپ کاپی کر رہے تھے ایک ڈیسٹینیشن میں کچھ حصہ سورس کا آپ نے کاپی کیا ڈیسٹینیشن میں اور یہ سورس ڈیسٹینیشن اوور لیپ کر گئے اب باقی حصہ جو سورس کا آپ لینا چاہ رہے تھے جو کاپی کرنے اس کو لینے گئے تو وہ ایک ایسے پیج میں تھا جو کہ مین میموری میں نہیں پیج فالٹ ہو گیا اب اس انسٹرکشن کو آپ ریسٹارٹ کریں گے تو سورس پہلے ہی چینج ہو چکا ہے کیونکہ اوور لیپ کیا نا سورس اور ڈیسٹینیشن نے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب اسٹرنگ کاپی کریں آپ یا اسٹرنگ موو کریں تو سورس اور ڈیسٹینیشن اوور لیپ ہو جائے اس کی میں ایگزامپل وکٹوریلی آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ میں بٹ دا کوشچن از کہ اب انسٹرکشن کو کیا کیا جائے اس کے دو طریقے ہیں آٹو انکریمنٹ آٹو ڈیکریمنٹ جو ہے اس میں یہ کہ آپ یا تو یہ کہ کاپی کر لیں جو ویلو ایگزٹنگ ویلو اس کو پری انکریمنٹ کرنے سے پہلے یا پری ڈیکریمنٹ کرنے سے پہلے تاکہ ری اسٹارٹ کرنی ہو تو آپ کے پاس اوریجنل کاپی پڑی ہو ٹھیک ہے مائکرو کوڈ میں وہ کر سکتے ہیں آپ یہ چیز دوسرا یہ کہ اسٹرنگ موو میں کیا کر سکتے ہیں اسی طرح یا تو ہر اسٹرنگ موو کے لیے آپ سورس اسٹرنگ کو پہلے کاپی کر لیں تاکہ جب پیج فالٹ اگر ہو جائیں تو آپ کے پاس اوریجنل اویلیبل ہو دوسرا یہ ہے کہ اس کے مائکرو کوڈ میں آپ ٹیسٹ کر لیں کہ سورس اور ڈیسٹینیشن کی باؤنڈریز اوور لیپ تو نہیں کرتی اگر کرتی ہیں تو اس طرح کی انسٹرکشن کی یو ڈونٹ الاؤ دس ٹھیک ہے so anyway let's look at اس کی ایگزامپل سورس یہ اسٹرنگ کاپی انسٹرکشن کی کہ کس طرح یہ پرابلمٹک ہو سکتا اچھا یہ ڈائگرام میں آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بلاک موو یا اسٹرنگ موو کی انسٹرکشن ہے گرین جو ہیں یہ پیجز ہیں آپ کے zero one two three and so and so fourth source string جو ہے آپ کا it straddles the boundaries of pages one and two یعنی پیج ون اور ٹو میں یہ دونوں پیجز میں ہے کچھ حصہ پیج ون میں کچھ حصہ پیج ٹو میں ہے ڈاٹڈ لائن سے میں دکھا رہا ہوں کون سا حصہ پیج ون میں اور کون سا پیج ٹو میں ہے ڈیسٹینیشن میں یہ دکھا رہا ہوں کہ ڈیسٹینیشن بھی پیج ون اور پیج ٹو میں ہے یعنی یہ سورس اور ڈیسٹینیشن اوور لیپ کر رہے ہیں اب سپوز کہ ہم نے کاپی شروع کی تو پیج ون میں جو سورس کا حصہ ہے نا وہ ڈیسٹینیشن میں چلا گیا اب پیج ٹو والا جو حصہ ہے وہ لینے گئے تو پیج فالٹ ہو گیا تو اب صورت حال کچھ اس طرح کیا جیسے نیکسٹ سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہوا کیا ہے کہ جو سورس اسٹرنگ کا حصہ پیج ون میں تھا نا وہ ہم نے ڈیسٹینیشن میں کاپی جب کیا تو سورس اسٹرنگ کا کچھ حصہ جو پیج ون میں جو ہے وہ اوور رائٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب پیج ٹو میں جو حصہ ہے سورس اسٹرنگ کا وہ لینے گے پیج فالٹ ہو گیا تو اب انسٹرکشن جب ریسٹارٹ کریں گے تو سورس اسٹرنگ جو ہے وہ it is not the same source string that we start with that we want to copy so this is the problem ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں پرفارمنس آف ڈیمینڈ پیجنگ تو پرفارمنس آف ڈیمینڈ پیجنگ میں ہم جو بیسک چیز دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ پیج فالٹ کی کانٹریبیوشن کیا ہوتی ہے تو لیٹس اسیوم سلائڈ میں جیسے آپ کو دکھا رہا ہوں let's assume P is the page fault rate یہ زیرو اور ون کے درمیان ویری کرے گا zero means no page fault one means every reference page faults effective access time اب کیا ہوگا میمری ایکسس ٹائم جو ہے افیکٹو وہ کیا ہوگا one minus the page fault rate یا انٹو میمری ایکسس ٹائم یعنی جب کوئی پیج فالٹ نہیں تو جو جس ریٹ سے بھی یہ ہمیں ویلو ملتی ہے اس کو میموری ٹائم ملٹی پلائی کر دیں گے plus page fault rate in time needed to service the page fault ٹھیک ہے اچھا اس کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تو اگلی سلائڈ میں تو آپ دیکھیں کہ وہی چیزیں میں نے ڈیٹیل میں لکھتی ہیں کہ پیج فالٹ کو کیسے سروس کیا جاتا ہے تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں ہے I I would suggest that you go through them on on your own not going to spend more time this اچھا یہ اب ایگزامپل جو سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم اسیوم کرتے ہیں کہ memory access time is hundred nanoseconds page fault service time is twenty five milliseconds اچھا ریمبر کہ پیج فالٹ سروس ٹائم میں ڈسک ہو رہی ہے تو ڈسک آئیو از ایکسپینسو کیوں کہ اس میں ٹائم آئیں گے لیٹنسی کا کہ جو اسپن کرنا ہے ڈسک سلنڈر نے to bring the appropriate sector under the head head کو شاید موو کرنا پڑ جائے لیٹنسی ٹائم پھر ہو سکتا ہے موٹر اسٹارٹ کرنی پڑ جائے اینڈ بیکاز پاور سیونگ کرتے ہیں جب تو ہو سکتا ہے جب ڈسک یوز نہیں ہو رہی تو اس کو موٹر کو ٹرن آف کر دیا جاتا ہے and then data transfer time so وہ سارا ٹائم ہم نے لم سم کر دیا کہ ٹوئنٹی فائیو ملی سیکنڈز ہے اچھا افیکٹو میمری ایکسس ٹائم کتنا ہو جائے گا it is going to be one minus the page fault rate into hundred nanosecond plus page fault rate into twenty five milliseconds اس کو جب آپ سمپلیفائی کریں تو افیکٹو میمری ایکسس ٹائم آ جاتا ہے hundred plus twenty four twenty four point nine million اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے جیسے میں یہ سلائڈ میں بتا رہا ہوں کہ if one x out of one thousand cause a page fault لگتا یہ کہ یہ one page fault out of one thousand memory access is pretty it's not bad at all لیکن اس کا اثر کیا ہوگا اگر اس اکویژن میں پلگ ان کر دیں آپ یہ پی کی value to be one over one thousand تو آپ کو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم ملے گا ٹوینٹی فائیو مائکرو سیکنڈس آپ دیکھیں کہ میموری ایکسس ٹائم کتنا تھا simple memory access time hundred nanosecond one memory reference out of one thousand of that is a page fault تو افیکٹو میموری ایکسس ٹائم کتنا بن جاتا ہے twenty five milliseconds microseconds slow down of two hundred fifty times you see how bad a page fault is ٹھیک ہے so this is the lesson کہ پیج فالٹ کو آپ نے مینیمائز کرنا ہے one out of one thousand memory reference causing a page fault is absolutely not acceptable کیونکہ اس سے سلو ڈاؤن ہو رہی ہے memory access by two hundred fifty times تو کورسپونڈنگلی جو پروگرام رن کر رہے ہیں وہ رفلی اتنا ہی سلو ڈاؤن ہو جائے گا and you won't like that ٹھیک ہے اچھا اب اس کی میں چاہتا تھا کہ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں کہ جس میں تھوڑا سا اور میں الیبوریٹ کر دوں اسی پوائنٹ کو and then we move forward to other issues of paging but we are running out of time so اس ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اچھا آج کے لیکچر کو ذرا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا بات کی آج کے لیکچر میں ہم نے بیسکلی دو چیزیں کی ایک تو یہ کہ پچھلے لیکچر سے تھوڑی سی ایک چیز تھی جو کہ ہم ڈسکس نہیں کر سکے تھے اور وہ تھی کہ پیجڈ سیگمنٹیشن انٹیل کے سی پی یوز میں کیسے کام کرتی ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا ناٹ شیل انٹیل کے C P U starting with three eighty six on board segmentation کو سپورٹ کرتے ہیں at the upper level so implement the users view اور سیگمنٹس کو پیج کیا جاتا ہے so it implements page segmentation اور پیجنگ جو ہے یہ دو لیول کی ہوتی ہے so to summarize then Intel C P U starting with eighty eighty three six they implement page segmentation with two level paging اور باقی سارے پیرامیٹرس بھی ہم نے دیکھ لیے کہ کتنے سیگمنٹس ہو سکتے ہیں بڑے سے بڑا سیگمنٹ کتنا ہو سکتا ہے پیج سائز کیا ہے and and so so on fourth ٹھیک ہے سو وہ بات تو ہوگی پھر ہم نے شروع کی ڈسکشن آج ورچوئل میمری کی کہ ورچوئل میمری کیا ہوتی ہے کیا اس کے فائدے ہیں کس طرح لاجیکل سے فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن ہوتی ہے ہارڈ ویئر سپورٹ کی کیا ضرورت پڑتی ہے اور اینڈ میں ہم نے شروع کی تھی ڈسکشن اس کی پرفارمنس کی اور ان پرٹیکولر ہم نے جو جس چیز پہ ہم ڈائگریس کر جو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ اگر ایک پروسیس ایک ایسے پیج کو ریفرنس کرتا ہے ریفر کرتا ہے جو کہ مین میموری میں نہیں ہے this would cause a page fault page fault کو سروس کرنے کے لیے ڈسک سے پروسیس کا پیج مین میمری میں لانا پڑے گا and this would be expensive تو اس کا امپیکٹ ہم دیکھ رہے تھے کہ پرفارمنس کے پہ کیا پڑے گا یعنی افیکٹو میموری ٹائم کتنا ہوگا تو ہم نے ایک سمپل ایگزامپل دیکھی تو اس سے ہم نے ریئلائز کیا کہ اگر ایک reference out of one thousand cause a page fault تو اس پرٹیکولر ایگزامپل کے لیے slow down would be two hundred fifty times and this this is a typical example which is absolutely not acceptable ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پروگرام بھی رفلی اتنا سلو ڈاؤن ہو جائے گا and as a user you would not like it اگلی لیکچر میں ہم ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں گے to stress the same point very important پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ڈیمینڈ پیجنگ کے اور ورچوئل میموری کے اور کیا ایشوز ہیں پیج ریپلیسمنٹ کے الگودمس دیکھ لیں گے and some other issues related to demand paging all that the next lecture ان شاء اللہ انٹل دین السلام علیکم